خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے نانا خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ دیوانہ علی رسول پاک ہے مولا علی پیارے علی رسول پاک ہے مولا علی کی پیارے حسنین کے ہے دل بر دکھیوں کے ہے سہارے حسنین کے ہے دل بر دکھیوں کے ہے سہارے جس کو آتا ہے ان کو سب کی بگڑی ہوئی بنانا خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ خواجہ مرے خواجہ خواجہ مرے خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ مرے خواجہ خواجہ مرے خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کا دیوانہ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 سے اللہ کے کرم سے خلق خدا نے پایا خلق خدا نے پایا ایمان کا خزانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ خواجہ مور خواجہ خواجہ مور مر خواجہ خواجہ مورے خواجہ خواجہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا خواجہ کا شمع کا اجالا نزدیک دور پھیلا کا اجالا نزدیک دور پھیلا اسلام کا منور ہر سمت نور پھیلا اسلام کا منور ہر سمت نور پھیلا جس کا بھی خالدہ مر پیش حضور پھیلا حضور پھیلا دامن میں اس نے پایا دامن میں اس نے پایا کونین کا خزانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ خواجہ مور خواجہ خواجہ مور خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے نانا خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ